رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اب تک کہ ہمارا الحمدللہ عزوجل وضو کا باب ہمارا مختصر طور پر ہو گیا ابھی ہمارا چلے گا غسل کے تعلق سے غسل کے تعلق سے ابھی ہمارا چلے گا کہ غسل کیا ہے کیونکہ پہلا جو پہلی شرط کیا ہے نماز کی حدث سے باقی حدث ہاں کون سا حدث حدث سے ازگر اور حدث اکبر یعنی اچھا۔ وضو بھی ہونا چاہیے غسل بھی ہونا چاہیے حدث اکبر کس کو کہتے ہیں بڑی ناپا کی جیسے نام اس کو کیا بولیں گے جیسے منی نکل نکلنا بڑی ناپا کی یعنی غسل نہ ہونا جنابت والا ہونا ہاں، یعنی جنابت والی اس کو اس کو کہیں گے بڑی ناپا کی حدث اکبر حدث حدث اصغر جس کا وضو نہ ہو اسے حدث اصغر کہیں گے جس کا غسل نہ ہو اسے حدس اکبر کہیں گے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم غسل کا معنی ڈکشنری میں اگر ڈکشنری میں غسل کا معنی لیں گے تو اس کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز پر پانی کا بہنا کسی چیز کا کسی چیز پر پانی کا بہنا لغت میں اور جو ہے شریعت میں پورے بدن پر نیت کے ساتھ پانی کو بہانا ڈکشنری میں کیا ہے کسی چیز پر پانی کا بہ جانا یا بہانا اور جو ہے شریعت میں کس کو کہتے ہیں ایک خاص نیت کے ساتھ پورے بدن پر پانی کا بہانا اسے غسل کہتے ہیں اللہ نے اشار فرمایا وہ کن تم جنوبنگ ہرو تو اگر تم جنابت والے ہو تو تم پاکی حاصل کرو پھر ارشاد فرمایا النساء ولا تقربوهن حتى يطهرن کہ تم حیض کی حالت میں عورتوں سے دور رہو اور تم ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاکی حاصل کر لیں یہ قرآن کی آیت مقدسہ ہے غسل چھ چیزوں سے فرض ہوتا ہے غسل صرف اور صرف چھ چیزوں سے فرض ہوتا ہے اس کے علاوہ ان چھ چیزوں کے علاوہ غسل فرض نہیں ہوتا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے صرف چھ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے غسل فرض ہوتا ہے اب دیکھیے پہلا خروج منی یہی اپنی خود کی منی کا نکلنا اپنی خود کی منی کے نکلنے سے جو ہے غسل فرض ہو جاتا ہے غسل کے چھ فرائض ہیں پہلا فرض خود کی منی یہ غسل توڑنے توڑنے والی والی چیزیں چھ پہلی چیز خود کی منی کا نکلنا اپنی خود کی اب اس کی پہچان کیا ہے اپنی خود کی منی نکام کیسے پہچانیں گے اپنی خود کی ہے یا کس کی ہے تو جو ہے بھی تدفقین اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ جو ہے اچل کر نکلتی ہے پودک کر نکلتی ہے ہاں۔ منی جو نکلتی ہے وہ پودک کر نکلتی ہے پہلی چیز اس کی تین نشانیاں ہیں منی کو پہچاننے کی دوسری جب وہ نکلتی ہے تو لذت کے ساتھ نکلتی ہے یعنی منی نکلتے وقت آدمی کو لذت محسوس ہوتی ہے تیسری چیز اور عجین اور عجین عجین رتبن جب وہ گلی ہوتی ہے منی جب گلی ہوتی ہے تو گندے ہوئے آٹے کی طرح اس کی بو آتی ہے منی کی بو جب منی جب گلی ہوتی ہے تو اس کی بو گندے ہوئے آٹے کی طرح اس کی بو آتی ہے اور جب وہ سوکھ جاتی ہے تو انڈے انڈے کی جو سفیدی ہوتی ہے اس انڈے کی سفیدی کی طرح اس کی بو آتی ہے جب وہ جب منی سوکھ جاتی ہے تو اس کی بو انڈے کی سفیدی کی طرح آتی ہے یہ تین نشانیاں ہیں منی کو پہچاننے کے لیے پہلا تو یہ ہے کہ منی کو پدک کر نکلتی ہے یعنی کود کر نکلتی ہے دوسرا لذت کے ساتھ نکلتی ہے تیسری اس کی بو اس کو ہم اس طرح سے لیں گے بو سے اگر وہ گیلی ہے تو گندے ہوئے آٹے کی طرح اس کی بو ہوگی اور اگر وہ سوکھی ہے تو انڈے کی سفیدی کی طرح نکلے گی انڈے کی سفیدی کی طرح اس کی بو ہوگی اگر یہ تینوں چیز نہیں پائی گئی یعنی ہم کو یعنی یہ تینوں چیز نہ وہ پدک کر نکلی ہے نہ وہ نہ اس کی بو آٹے کی جب گیلی ہے تو نہ اس کی بو گنڈے ہوئے آٹے کی طرح ہے اور سوکھی ہے تو نہ اس کی بو جو ہے انڈے کی سفیدی کی طرح ہے اور نہ وہ لذت کے ساتھ نکلی ہے اگر تینوں چیز نہیں پائی جائے یعنی سمجھ میں نہیں آئے کہ منی ہے یا نہیں تو ایسی صورت میں جو ہے غسل واجب نہیں ہوا نہ غسل واجب ہے نہ سنت ہے بلکہ غسل لینا حرام ہوگا اسی صورت میں معلوم ہونا چاہیے کہ منی نکلی ہے اگر معلوم نہیں ہے تو زبردستی بلا وجہ غسل لینا نہ واجب ہے نہ سنت ہے بلکہ حرام ہے ہاں اگر شک یا کسی نے کہ یہ منی ہے یا مزی ہے کسی کو شک وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ منی ہے یا مزی ہے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کو اختیار ہے وہ چاہے اس کو منی بنائے یا مزی بنائے اگر اس نے اس کے اختیار سے منی بنایا ہے تو وہ غسل کرے گا اور اگر مزی بنائے تو اس جگہ کو دھوئے گا جہاں مزی لگی ہوئی ہے غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے مزید میں لیکن وضو کرنا لیکن اس حالت میں اس کو وضو کرنا فرض ہوگا یہ ہو گئی پہلی توڑنے والی غسل کے پہلی توڑنے والی چیز اب دوسری دخول و حشفتن فرجن فرج میں حشفے کا داخل ہونا اعلی تناسل کا جو اگلا حصہ ہوتا ہے جسے سپاری کہتے ہیں یا حشفہ کہتے ہیں تو یہ اگر فرض میں داخل ہو جائے تو ایسی صورت میں جو ہے غسل واجب ہوگا اور ہم بستری چاہے آگے سے کی جائے یا پیچھے سے کی جائے غسل فرض ہو جاتا ہے اگر حشفہ یعنی کہ اعلی تناسل کا اوپر کا حصہ جسے حشفہ کہا جاتا ہے اگر وہ اگر وہ فرض میں داخل ہو جائے تو جو ہے غسل فرض ہو جاتا ہے چاہے وہ جانور کے اندر داخل کرے جانور کے فرض میں یا میت کے فرض میں داخل کرے اس سے جو ہے غسل فرض ہو جائے گا ہاں، جی پیچھے پیچھے سے ہم بستری کرنا حرام ہے نا پیچھے سے ہم بستری کرنا حرام ہے جو پیچھے سے جی۔ ہم بستری کرے گا گویا کہ اس سے جو ملعون کہا گیا ہے ملعون اس لیے ایسی صورت میں جو ہے ایسے اور ایسے شخص کی جو ہے گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی کوئی اگر ایسا کرتا ہے تو ایک مسئلہ بتایا گیا کوئی اگر آگے سے ہم بستری کرے یا پیچھے سے کرے اگر حشفہ داخل ہو گیا ہے تو فرض میں ہشپا داخل ہو گیا تو جو ہے غسل فرض ہو جائے گا لیکن اس پر غسل فرض نہیں ہوگا جو منفصل ہے الگ ہے ابھی جیسے کسی کا آلے تناسر گرا ہوا ہے ایک مثال بتا رہا ہوں کہ اگر مثال کے طور پر اگر کسی کا حال تناسل کٹ کر گرا ہوا ہے کسی بیکار شخص نے جو اس کو اٹھا لیا اس کا غلط استعمال کیا تو ایسی صورت میں جو ہے جس کا اعلی تناسل کٹ کے گرا ہوا اس پر اس پر غسل فرض نہیں ہے بلکہ جو اس طرح کر رہا ہے اس پر فرض ہوگا تو اس طرح سے جو ہے غسل غسل فرض ہوگا چاہے اگر حشفہ آلے تناسل کا اگلا حصہ حشفہ فرض میں داخل ہو جائے تو غسل فرض ہو جائے گا یہ جو ہے دوسرا یہ دوسری چیز ہے غسل توڑنے والی غسل توڑنے والی دوسری چیز یہ ہے کہ حشفہ اگر داخل ہو جائے فرض میں تو غسل ٹوٹ جائے گا پہلی چیز اپنی خود کی منی کا نکلنا دوسری چیز فرض میں حشفے کا داخل ہونا وہ چاہے فرض اگلا حصہ ہو یا پچھلا حصہ ہو کہیں پہ بھی داخل ہو جائے اگر ہشفا داخل ہو گیا تو جو ہے غسل واجب ہو جائے گا یہ دو چیز ہو گئی اب تیسری چیز حیض آنا حیض آنا یہ عورت کے لیے خاص ہے اب حیض آنے سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے یہ جو ہے ایک طبعی خون ہوتا ہے جو عورت کو اکثر جو عورتوں کو جو ہے طبعی طور پر منتھلی نکلتا ہے یعنی ہر مہینے میں پیریڈ کے حساب سے وہ آتا ہے طبعی طور پر تو اس کو حیض کہا جاتا ہے جو مخصوص اوقات میں طبعی طور پر نکلتا ہے اسے حیض کہتے ہیں جو عورت کے رحم سے نکلتا ہے یعنی عورت کے رحم سے مخصوص اوقات میں جو خون آتا ہے اسے حیض کہتے ہیں اس طرح سے اگر کسی کو حیض آ گیا ہے تو اس پر جو غسل فرض ہو جائے گا یعنی پیریڈ کسی کو پیریڈ آ جائے تو غسل فرض ہو جائے گا اب حیض آنے کی مقدار کب ہے یعنی کہ کتنے سال کی عمر میں حیض آتا ہے کتنے سال کی لڑکی ہوتی ہے تو اس کو حیض آتا ہے یا کیا مسئلہ ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کی کم سے کم مقدار جب لڑکی نو سال کی ہو جائے تو اس کو اگر خون آ گیا تو وہ حیض ہے لڑکی کی عمر اگر مکمل نو سال ہو جائے اس کو حیض آ گیا اس کو خون آ گیا تو وہ حیض میں مانا جائے گا اس کا حیض میں شمار ہوگا اور اگر کوئی لڑکی ایسی ہے جس کو نو سال ہونے میں سولہ دن باقی ہے نو سال ہونے میں سولہ دن باقی ہے اور اس کو حیض آ گیا تو ایسی صورت میں جو ہے وہ ایسی اگر اس کو خون آ گیا تو ایسی صورت میں وہ بھی جو ہے حیض میں شمار ہوگا اگر سولہ دن ہونے نو سال کو سولہ نو سال کو ہونے کے لیے سولہ دن پہلے یعنی کہ نو سال ہونے کو پندرہ سترہ دن پکڑ لو بیس دن پکڑ لو ایک مہینہ پہلو ایک مہینہ پکڑ لو یعنی نو سال ہونے میں اس کو ایک مہینہ باقی ہے یا بیس دن باقی ہے ایسی صورت میں خون آئے تو وہ حیض نہیں ہے وہ بیماری کا خون ہے اس کو اس کا علاج کرنا ہوگا اور اب ایک ایک مسئلہ یہ آتا ہے کیا کم سے کم حیض کتنا ہے کم سے کم حیض کی مقدار کتنی ہوگی تو کم سے کم حیض کی مقدار جو ہے ایک دن ایک رات یعنی چوبیس چوبیس گھنٹے گھنٹے نہیں پیریڈ آئے گا تو اس کو جو ہے وہ حیض میں شمار ہوگا اور زیادہ سے زیادہ پندرہ دن تک حیض آئے گا تو اگر کسی کو پندرہ دن تک حیض آتا ہے تو وہ بھی جو ہے حیض میں شمار ہے اور اگر پندرہ دن سے زیادہ آیا تو وہ حیض نہیں ہے وہ اس کو اس کا شمار پھر استحاضہ میں ہوگا اب جو ہے اس جس کو جس کو اس طرح سے خون آیا پندرہ دن سے زیادہ کسی کو خون آیا ہے کسی لیڈیز کو تو ایسی صورت میں جو اس کو علاج کرنا ہوگا کیونکہ یہ جو ہے بیماری کا خون ہوتا ہے اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو اس پر مسئلہ بہت زیادہ سخت ہوگا اس کو پانچوں ٹائم غسل لینا ہوگا اور جو پانچوں ٹائم اس کے جو جس طرح ڈائمنڈ حدث کا بتایا گیا تھا پیچھے کہ جو جس عورت کو جو خون آتا ہے اس کی اس کی مدت سے زیادہ حیض کی مدت سے زیادہ نفاذ کی مدت سے زیادہ اگر کسی عورت کو خون آ جائے تو اس کا شمار استحادہ میں ہوگا اب ایسی صورت میں وہ عورت جو ہے پنج گانا پنج گانا نمازوں میں وہ جو اپنے فرض کو اچھے طریقے سے دھوئے گی وہاں پہ پٹی لگائے گی اس کے بعد میں یہ غسل کرنا اس کے لیے فرض ہوگا نماز کے لیے پھر پٹی کرے گی اس کے بعد وہ نماز ادا کرے گی یعنی اس کو پنج گانا نماز میں ٹوٹل اس کو پٹی بھی کرنا ہے اور جو اس کو غسل بھی کرنا ہے پانچوں ٹائم کی نمازوں میں تو اس لیے اگر اللہ نہ کرے ایسا یہ بیماری کسی عورت کو ہوئے اللہ سبجل ہر عورت کی جو ہے اس بیماری سے حفاظت فرمائے اب چوتھا چوتھی جو وضو غسل توڑنے والی چیز ہے وہ ہے نفاس اگر کسی کو نفاس آ جائے تو ایسی صورت میں جو ہے غسل واجب ہو جاتا ہے ابھی اس کے اندر ایک ہمارے ادھر کی عورتوں کی ایک بہت بڑی مطلب ایک غلط فہمی ہے جو ابھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ نفاس کیا یہ کون سا خون ہے تو یہ جو ہے عورت کے رحم سے نکلتا ہے جو بچے کے ولادت کے بعد عورت کے رحم سے نکلتا ہے جو کچھ اس کے جمع ہوتا ہے بچے کی ولادت سے پہلے جو خون جمع ہوتا ہے اور جیسے بچے کی ولادت ہوتی ہے اس کے بعد سے جو ہے یہ خون نکلنا شروع ہوتا ہے نفاس کا تو یہ خون جو ہے نفاس کا خون مانا جائے گا اور اس کی کم سے کم مقدار یعنی یہ کتنا خون نکلے گا تو کم سے کم مقدار اس کی ایک لہجہ ہے یعنی خون آیا بند ہو گیا یعنی خون آئے گا اور بند ہو جائے گا یہ کم سے کم اس کی مقدار ہے آپ اپنی عورت کی عورتیں یہ کرتی ہے اگر کسی کا ایسا آتا بھی ہے تو چالیس دن تک وہ غسل نہیں لیتی ہے اور نہ نماز پڑھتی ہے وہ گنہگار ہوگی اگر کوئی کوئی عورت اگر ایسا کرے کسی کو ایک لہجہ خون آئے اور بند ہو جائے اس نے غسل نہیں لی نماز نہیں پڑھی تو جب تک کہ وہ غسل اور نماز نہ پڑے گی جب تک کہ وہ گنگار ہوتی رہے گی تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے اپنے ادھر کی عورتوں کی وہ یہ کہتی ہے کہ نہیں چالیس دن رکنا پڑتا ہے تو پچیس دن رکنا پڑتا ہے تو یہ غلط فہمی ہے جیسے ہی خون بند ہو گیا عورت کو چاہیے غسل لے اور جو ہے نماز پڑھنا شروع کر دے اب اس کی کم سے کم مقدار جو ہے ایک لہجہ ہے یعنی ایک سیکنڈ آئے گا بند ہو جائے گا یا ایک دن آ سکتا ہے دو دن آ سکتا ہے اور کامن جو ہے وہ اکثر چالیس دن آتا ہے یعنی عام طور پر جو ہے خون چالیس دن چالیس دن تک آتا ہے اور اس کی زیادہ زیادہ سے مقدار یعنی کہ نفاس آنے کی کی ساٹھ دن ہے اپنے در عورتیں یہ بھی کرتی ہے جیسے چالیس دن ہو گئے اس کے بعد بھی اگر خون آتا ہے تو ایسی صورت میں وہ ڈائریکٹ علاج کرنے کے لیے چلی جاتی ہے تو ایسی صورت میں ڈائریکٹ علاج نہیں کرنا چاہیے اس کو چاہیے کہ وہ جو ساٹھ دن تک رکے کیونکہ ساٹھ دن کی مقدار ہے نفاس آنے کی تو ساٹھ دن تک رکے اگر ساٹھ دن کے بعد میں بھی اس کا اگر نفاس یہ خون آتا ہے تو وہ نفاس نہیں مانا جائے گا بلکہ وہ جو ہے بیماری کا خون مانا جائے گا اب اس کو چاہیے کہ وہ اس کا علاج کرے وہ اس کا شمار استحاظہ میں ہوگا تو یہ عورتوں کے لیے بہت سخت مسائل ہے تو اگر کسی کو کسی لیڈیز کو اگر یہ یہ مسائل جاننے ہوں تو جو شافائی لیڈیز عالمہ ہوگی اس کو چاہیے کہ وہ اس سے جو ہے وہ عالمہ صاحبہ سے رابطہ کرے ان سے مکمل حیض اور نفاذ کے مسائل سیکھے تاکہ اس کے لیے جو ہے زندگی بھر کے لیے آسانی ہو جائے کب کیا کرنا ہے کس طرح کرنا ہے اس کے لیے آسانی ہو جائے یہ نفاذ ہو گیا یعنی چار چیز ہو گئی غسل توڑنے والی اب پانچویں چیز ولادت ولاد ولادت یعنی کہ بچہ جننا اگر عورت نے بچہ جن لی تو ایسی صورت میں جو ہے بچہ جننے کے بعد میں فوراً غسل واجب ہو جاتا ہے بچہ جنی اب اس کے اوپر لیجیے واجب ہو گیا جیسے اب وہ ولادت کس چیز کی ہونی چاہیے ولو اگرچہ خون خون کا کا لوتڑا لوتڑا ہی ہی کیوں نہ نکلے اگر گر گیا تو بھی جو ہے اس کو گسل لینا واجب ہے اگر گوشت کا لوتڑا نکلا تو بھی اس کو جو ہے اس کو جو ہے گسل لینا واجب ہے پھر اسی طرح کوئی بھی چیز حیوانی صورت میں کوئی چیز نکل گئی انسان کی شکل میں یا کوئی اور شکل میں وہ چیز نکلی تو بھی جو اس پر غسل لینا اس پر فرض ہے چاہے وہ گیلی ہو کر نکلے یا سوکھی نکلے چاہے جیسی نکلے وہ نکلے گی تو جو ہے غسل اس پر لینا غسل اس پر جو ہے واجب ہو جائے گا اگر کسی عورت کی جو سرجری ہوتی ہے یہ سیزر ہوتا ہے تو سیزر ہونے کے صورت میں بھی جو ہے غسل واجب ہو جاتا ہے تو یہ جو ہے ولادت ہو گئی یعنی کہ غسل کے پانچ توڑنے والی چیز اب چھٹی چھٹی ہے موت آنا موت آنے سے جو ہے غسل واجب ہو جاتا ہے موت آنے سے جو ہے غسل واجب ہو جاتا ہے ہر کوئی صابر کلیئر نہیں ہے جو غسل بھی خود دے جنازہ بھی خود ہی پڑا ہے تو ایسا نہیں ہوتا ہے تو ایسی بھی یہاں پہ سورت آئیں گے ہم جب مر جائیں گے ہم غسل کیسے دیں گے خود کو تو غسل دینا ہم پر واجب نہیں ہے بلکہ جو ہے نماز کے لیے جو ہے نماز پڑھنے کے لیے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے غسل واجب ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں جب موت آ جائے گی تو موت آنے سے جو ہے غسل واجب ہو جاتا ہے تو ہمارے جو تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو ہے غسل دے دے آپ ایک منٹ ایک منٹ اگر کوئی شہید ہے اگر کوئی شہید ہوا ہے تو اس کو جو ہے غسل نہیں دیا جائے گا شہید کے علاوہ جس کو بھی موت آئے اس کو غسل دینا واجب ہے جی تو یہ جو ہے غسل کی چھ چیزیں ہو گئی پہلی خود کی منی کا نکلنا دوسری کا فرض میں داخل ہونا تیسرا حیض آنا چوتھا نفاذ آنا پانچواں ولادت ہونا چھٹا موت آنا شہید کے علاوہ کو موت آنے سے جو ہے غسل واجب ہو جاتا ہے یہ چھ چیز یہ چھ چھ چیز کے علاوہ چاہے جو ہو جائے غسل واجب نہیں ہوتا ہے وہ چاہے زمین پھٹے یا زمین چڑے آسمان پٹے چاہے جو ہو جائے ان چھ چیزوں کے علاوہ جو ہے غسل فرض نہیں ہوگا جی حضرت میں یہ پوچھ رہا تھا کہ جس عورت کا سیزر ہو جاتا ہے تو پہلے دن غسل کیسا تو وہ تھوڑا سیزر ہونے کے بعد تو خون آتا ہے نا نفاس کا اس کے بعد اچھا، جی تو وہ اس کی مقدار تک وہ روکے گی نفاس آنے حضرت جب نفاس ختم ہو جائے گا اس کا اس کے بعد وہ گسل لے گی حضرت جی کتے وغیرہ کی جو راڑ رہتی ہے وہ اپنے جسم کو لگتی ہے تو اس سے کیا کرنا چاہیے سات بار جو دھونے کا حکم ہے وہ کیا مسئلہ ہے اس سے گسل ٹوٹے گا یا نہیں مجھ کو وہ بتائیے آپ پہلے ابھی یہ چھ کے چھ بتائے اس کے مطابق تو نہیں ٹوٹے گا مگر جی۔ اکثر لوگ غسل کرتے غسل اس کا کوئی غسل ہے ہی نہیں تو غسل کیا حساب سے کرے گا آدمی جی یعنی صرف ہاں۔ نجاست لگی ہے وہ کو سات بار تو چلے گا تو کباب نجاست کباب انشاءاللہ پرسو آئے گا جی, جی، کہ جی۔ آج پانچواں دن الحمدللہ تو انشاءاللہ شاء اللہ جو ہے نجاست کا بیان لیا جائے گا جس میں مکمل بتایا جائے گا نجاست مغلزہ کیا ہے متوسطہ کیا ہے مقفقہ کیا ہے نجاست کی تین قسمیں ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو یاد کرنا ہے تاکہ آپ کے گھروں میں یا ادھر ادھر جس کو بھی آپ کو بتانے میں جو انشاءاللہ کام آئے گا وہ تو یہ چھ چیز ہو گئی غسل کی اب ان کے علاوہ چاہے جو ہو جائے اب غسل واجب نہیں ہوگا یہ چھ چیز ابھی وہ چیز ہے جو جو جو غسل ہونے کی وجہ جو ناپاک کے غسل نہ ہونے کی وجہ سے چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جی کچھ بول رہے ہو سہیل بھائی جی حضرت جو محرم رہتا ہے یعنی احرام کے حالت میں اگر اس کا انتقال ہوا تو کیا اس کو بھی غسل دینا ہے جی غسل دے گی اس کو بھی اور پھر کفنانا ہے کہ اس اس اس کے احرام میں ہی کو کو دفنا غسل بھی دیا جائے گا کفنایا بھی جائے گا لیکن اس کے غسل اور کفن میں کافر وغیرہ نہیں ملایا جائے گا خوشبو جی، نہیں ملائی جائے گی تمہارا اور چہرہ بھی کھلا رکھا جائے گا نا سر اس سے اور آگے کا بیلنس چیک جی۔ ہوتا ہے چہرہ جب بھی کسی کو قبر میں دفنایا جاتا ہے تو اس کا جی۔ جو ہے چہرہ کھولا ہی جاتا ہے بس یہ اوپر سے کپڑا ڈالا جاتا ہے تاکہ مٹی وغیرہ جو اس کے چہرے پہ نہ گرے تو یہ جو ہے ہر کسی کے اوپر وہ کپڑا ڈالا جاتا ہے تاکہ جو ہے مٹی اس کے اوپر نہ گرے ابھی دیکھیے یہ چھ چیز ہو گئی اب وہ چیز جو جناب ناپاکی کی حالت میں غسل نہ ہونے پر وہ کام کرنا حرام ہے جیسے ہم نے کل رضا بھائی تھوڑا آرام بھائی آپ کا مائک شروع ہے آپ مائک کو میوٹ کر دیں بدائے تو ابھی وہ چیز جو غسل نہ ہونے کی صورت میں حرام ہو جاتی ہے ابھی جیسے کل ہم نے پڑھے کہ چھ چیزوں وضو نہ ہونے کی صورت میں چھ چیزیں حرام ہیں کسی کو یاد ہے کیا کیا ہے نماز نہیں ادا کر سکتا تلاوت نہیں کر سکتا طواف نہیں کر سکتا ہے مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا ہے تلاوت کر سکتے قرآن مجید کو چھو نہیں سکتے جی ماشاء اللہ جی اور دو نماز نہیں پڑھ سکتے حضرت جنابت جی۔ کی حالت میں تلاوت کر سکتے طواف یعنی نہیں کر سکتے مسئلہ بھی شروع ہوگا جی اور تین باقی ہے ہاں تین باقی ہے دیکھیے نماز نہیں پڑھ سکتے نماز نہیں نہیں نہیں پڑھ سکتے سکتے سکتے طواف سجدہ سجدہ کر کر جی ماشاء اللہ اللہ برکت اب دیکھیے اب وہ چیزیں جو غسل نہ ہونے کی صورت میں حرام ہو جاتی ہیں اب وہ چیزیں کیا ہیں تو جو ہے تو اس میں دو چیز اور بڑھا دی گئی ہے جیسے پیچھے جو چھ چیز بتائی گئی نا اس کے اندر دو چیز اور بڑھا دی گئی ہے تو وہ کیا ہے مسجد میں ٹھہرنا ناپاکی کی حالت میں مسجد میں ٹھہرنا جو ہے حرام ہے اور دوسرا جو ہے قرآن پاک کے نیت سے قرآن پاک کو پڑھنا قرآن پاک کے قصد سے جو ہے اس کی تلاوت کرنا یہ حرام ہو جائے گا اگرچہ ایک حرفی کیوں نہ ہو پڑھنا حرام ہے ہاں حضرت دعا کی نیت سے پڑھ سکتے نا ایک منٹ وہ تح اذکار ہو بلا قصد قرآن لیکن قرآن کے قصد کے علاوہ اذکار کر سکتے ہیں جیسے کھانے کے وقت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا سفر کے وقت میں سبحان سخر وما لہو مقرین و انا لمن قلیبون پڑھ سکتے ہیں اور مصیبت کے وقت انا و انا الہ راجعون پڑھ سکتے ہیں یہ سب جو ہے کر سکتے ہیں یعنی کہ ذکر کے حساب سے پڑھ سکتے ہیں اب وہ چیز جو حیض اور نفاذ سے حرام ہوتی ہے اب حیض اور نفاذ والے کے لیے بھی حرام ہو جائے گی اب اوپر جو چھ چیز بتائے جنابت والے یہ دو چیز ایکسٹرا بتائے جنابت والے کے لیے کہ ایک مسجد میں ٹھہرنا اور ایک قرآن پاک کے قصد سے جو قرآن پاک کی تلاوت کرنا اب یہ چھ چیز ہو گئی اب یہاں پہ دو چیز بتا رہے حیض اور نفاذ والے کے جو عورت حیض اور نفاس کی حالت میں ہوگی اس کے لیے کیا ہے تو اس کے لیے چار چیز اور حرام ہے اب وہ دیکھیے ایک تو یہ ہے روزہ رکھنا عورت کے لیے حرام ہے حیض النفاس کی حالت میں دوسرا طلاق اس کو نہیں دیا جا سکتا حیض اور نفاذ کی حالت میں عورت کو جو طلاق نہیں دیا جا سکتا اس کے ساتھ جمع نہیں کیا جا سکتا اور اس کے ساتھ جو ہے مباشرت نہیں کیا جا سکتا بغیر حائل بغیر حائل کے جو ہے اس کے ساتھ یہ حائل کے ساتھ اس کے ساتھ جو مباشرت نہیں کیا جا سکتا تو یہ چار چیز ہے ایک تو روزہ نہیں رکھے گی حیض اور نفاذ والی عورت اس کو طلاق نہیں دیا جا سکتا اس کے ساتھ جیما اور مباشرت بھی نہیں کیا جا سکتا اب ایک چیز اگر حیض اور نفاذ کا خون بند ہو گیا اور اس نے اب تک غسل نہیں لی ہے تو اس کے لیے روزہ رکھنا اس کے لیے جائز ہو جاتا ہے اور جو ہے حلال ہو جاتا ہے روزہ رکھنا اور اس کو طلاق دینا حلال ہو جاتا ہے حیض اور نفاس کا خون بند ہو گیا اس کے لیے روزہ رکھنا اور طلاق دینا اس کے لیے جو ہے حلال ہو جاتا ہے اور رہی بات جمع اور مباشرت کی تو یہ غسل کے بعد ہی جائز ہوگا جب غسل لے گا اس کے بعد جب وہ عورت اور عورت جب حیض نفاذ کا غسل لے گی اس کے بعد ہی جو ہے وہ غسل لے سکتے اس کے بعد ہی اس کے ساتھ جمع وغیرہ یا مباشرت کر سکتے ہیں غسل سے پہلے یہ سب نہیں کر سکتے اب یہ ہو گئی وہ چیز جو جنابت کی حالت میں حرام ہوتا ہے اچھا، یہ چوتھا پوائنٹ ذرا بدائے قدم سمجھائے گے جی چوتھا پوائنٹ جیسے کوئی اگر پروٹیکشن اگر یوز کرے تو ایسی صورت میں بھی جو ہے وہ جمع وغیرہ نہیں کر سکتا ہے ہم بستری پروٹیکشن کے ساتھ ولو یعنی جمع عورت کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتا حیض اور کی حالت میں اور جو اس کے ساتھ مباشرت بھی نہیں کر سکتا اس کے یہ ناف اور گھٹنے کے درمیان میں مباشرت نہیں کر سکتا ہے مطلب مباشرت مطلب مباشرت مطلب جی،, جی مباشر مطلب یہ بوسا لینا عورت کو اچھا اچھا عورت سے جو مطلب جی جی تو یہ جو ہے ناف اور گھٹنے کے درمیان میں نہیں کر سکتے ابھی یہ چیزیں ہو گئی غسل کے تعلق سے کہ غسل کس طرح فرض ہوتا ہے اور جو ہے کن چیزوں کن چیزوں کی وجہ سے جو ہے اپنا جنابت کی حالت میں یعنی کہ بے غسل کی حالت میں کیا کیا چیز کرنا جو ہے حرام ہوتا ہے یہ وہ چیز ہو گئی ابھی اور پڑھنا ہے بس بتائیے حضرت اور کوئی بات نہیں جی تو جسم کا جو ہے ریزا ریزا جو ہے پانی سے بھیگ جائے تر ہو جائے تو یہ دو چیز ہے پہلا نیت کرنا دوسرا جو ہے پورے بدن پر پانی بہانا اب نیت کیا کیا ہے تو یہ اس طرح کریں گے نوئی تو رف الجنابتی میں نے جنابت کو دور کرنے کی نیت کیا نوئی تو رف الحیدی عورت نیت کرے گی میں نے حیض کو دور کرنے کی حیض کو ختم کرنے کی جو ہے میں نے یہ نیت کی ہے اس کو اٹھانے کی نیت کی پھر نویت رفع نفاس سے اٹھانے کی پھر نویت رفع الحدث سے میں نے حدث کو دور کرنے کی نیت کی نیت کی یا کیا نویت نویت طہارت عن الحدث سے میں نے جو ہے حدث سے پاک ہونے کی نیت کی نویت ادا الغسل میں نے غسل کرنے کی نیت غسل کا ادا کرنے کی نیت کی نوئی تو ادا فرد الغسلی میں نے فرض غسل کا ادا کرنے کی نیت کی نویت الغسل للجنابتی میں نے جنابت کے لیے غسل کی نیت کی اس طرح سے جو ہے یہ آٹھ نیتیں آٹھ نیتیں کریں گی لیکن اردو میں اردو میں ہم نیت لے سکتے کیا جی میں نے فرض غسل کی نیت کیا ہو جائے گا میں نے جو ہے جنابت کو دور کرنے کی نیت کیا پوچھتے ہیں کچھ لوگ مجھ سے پوچھتے تھے گئے دفعہ کہ اردو کے حالت میں جیسا کسی کو عربی میں نیت نہیں ہو کر سکتے جیسے نماز میں یہ تو اردو میں کر سکتے کیا تو میں نے ایک جن سے پوچھا تھا ہمارے رب کیرلا والے تھے شافی ان سے پوچھا تو بولے کر سکتے تو آپ سے پوچھ رہا تھا کر سکتے جی, جی۔ اگر جی۔ زید کے اوپر جمعہ کے دن غسل فرض ہے تو سنت اور فرض دونوں غسل کی نیت ساتھ میں کر سکتے ہیں وہ آگے آ رہے ہیں انشاءاللہ اس کو تفصیل جی۔ سے پڑھیں گے انشاءاللہ وہ آگے آ رہے ہیں جی جی, جی۔ تو ابھی دیکھو اوپر کی جو آٹھ نیتیں بتائی گئی لیکن ہاں۔ اوپر کی جو پانچ نیتیں ہیں وہ دائم الحدث والا نہیں کر سکتا ہے کیوں کیونکہ اس کا جو حدث ہوتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا ہے اس کا حدث جاری رہتا ہے یعنی اس کی جو ہوا خارج ہوتی رہتی ہے یا پھر جو ہے مطلب اس کی منی نکلتے رہتی ہے یا پھر جو ہے کوئی عورت ہوتی ہے جس کا خون نکلتا رہتا ہے تو ایسی صورت میں جو ہے ایسے شخص کے لیے جو اوپر کی جو پانچ نیت ہے کہ میں نے جنابت کو دور کرنے کی نیت کیا حیض کو دور کرنے کی نیت کی نفاذ کو دور کرنے کی نیت کی حدث کو دور کرنے کی نیت کیا یا کی تو میں نے حدث سے پاک ہونے کی نیت کی یا کیا تو ایسی صورت میں یہ دائم الحدث والا یہ نیت نہیں کر سکتا ہے لیکن جو دائم الحدث والا نہیں ہے تو وہ جو یہ تمام نیتیں کر سکتا ہے کہ میں نے جو ہے کو دور کرنے کی نیت کر دیا ہو جائے گا اب دوسرا فرض ہے بدن کو جو ہے عام کرنا تعمیم ال تعمیم البدنی بالمائی پانی سے جو بدن کو عام کرنا پورے بدن کو جو ہے پانی سے بھگا دینا پورے بدن کو پانی سے بھگانا یعنی ایک جگہ بھی جو ہے خالی نہ رہے بدن کی اب آ رہے ہیں کہ یجیب غسل شاہرین غیر منعقدین بنفسی ہی ظاہرن و باطن و ان قطب بشن و ظاہرن حتی اب جو ہے غسل لینا واجب ہے کسی کے بال ہوتے بال یعنی کہ جیسے ویسٹ انڈیز والوں کے جو بال ہوتے ہیں وہ دیکھیے گول گول طرح کے یعنی کہ لوگ بنائے ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں جو ہے پورے بالوں کے اندر پانی پہنچانا واجب ہے اگر کسی کے ایسے بال ہے تو ہاں کسی کے ایسے بال ہے جو خون کی وجہ سے مطلب چپک گئے مطلب کچھ بالوں میں ہوتا ہے جس کی وجہ سے خون کی وجہ سے جدا کرنے جائیں گے تو خون نکلتا ہے تو اسی صورت میں اس کے لیے چھوٹ ہے ہے ورنہ جو مکمل طور پہ بہانا واجب ہے ہے ایک ایک ایک بال جو بھیگنا چاہیے پھر اسی طرح ناخن کے نیچے ہے پھر اسی طرح ختنا جو اکلب جو ہوتا ہے جس کی ختنا نہیں ہوتی ہے تو اس کی چمڑی کے اندر بھی پانی پہنچانا جو ہے اس کو بھی جو ہے پانی بال اگنے کی جگہ جو ہوتی ہے جو اگنے کی وجہ سے دیکھیے یعنی کہ کچھ سوراخ وغیرہ رہ جاتے ہیں تو اسی صورت میں جو ہے چاہے یہاں نکلے چاہے گال پہ جیسے جو ہو جاتے ہلکے ہلکے تو ان تمام جگہوں پر بھی جو ہے پانی پہنچانا واجب ہے جیسے پمپلس وغیرہ نکلتے ہیں تو اس کے اندر اگر وہ پڑ گیا تو اس کے اندر جو پانی پہنچانا واجب ہے اسی طرح ایک مسئلہ عورت کے لیے خاص ہے یہ بات آپ جو ہے یہ اگر دیکھا جہاں تک ہماری سمجھ میں آیا ہے ہم لوگوں کے کہ بہت کم عورتیں ہیں جن کو یہ عورتوں کے مسائل یہ غسل کے تعلق سے معلوم ہوگا عورت کے لیے ایک چیز ہے کہ عورت جب جلوس میں بیٹھیں گی اکڑو بیٹھتے نا اکڑو اپنے ادھر تو اکڑو بیٹھنے کی صورت میں جب اپنے ٹانگوں کو جب پھیلائے گی پیروں کو تو عورت جب اکڑو بیٹھے گی اور جب اپنے پیدلوں کو پھیلائے گی تو اس کی شرمگاہ میں جہاں تک مطلب نظر جاتی ہے تو وہاں تک جو ہے پانی پہنچانا واجب ہے اس کی شرمگاہ میں فرض کے اندر جہاں تک مطلب فرض کھلے گا وہاں تک جو ہے پانی پہنچانا واجب ہے ایسی صورت میں یہ غالباً یہ مسئلہ جو ہے اکثر عورتوں کو مسئلہ معلوم نہیں ہے کہ جب وہ بیٹھ یعنی عورت اکڑو بیٹھنا جو ہے اس طرح اکڑو بیٹھتے ہیں جس طرح ہم ٹوائلٹ کے لیے اکڑو بیٹھتے ہیں تو اس طرح جب عورت اپنے پیروں کو جب پھیلائے گی تو پھیلانے کے بعد میں شرمگاہ میں جہاں تک نظر جائے گی جہاں تک نظر جاتی ہے جہاں تک کرنے کی شرمگاہ ظاہر ہوتی ہے وہاں تک جو ہے اندرونی جگہ پر پانی مارنا واجب ہے پانی پہنچانا اگر کوئی عورت ایسی طرح سے پانی نہ پہنچائے تو جو اس کا غسل نہیں ہوگا یہ اکثر سننے میں آیا ہے اور جو ہے سمجھ میں آئی بات کہ اکثر عورتیں جو ہے اس چیز کو معلوم نہیں رکھتی ہے یہ مسئلہ ان کو نہیں معلوم ہے پھر اسی طرح اگر کسی کو یقین نہیں ہے کہ غسل پانی جو پورے بدن پر جو ہے کیا پورے بدن پہ جو ہے پانی کو عام کرنا جس کا یقین ہونا واجب نہیں ہے اگر اس کو گمان ہو گیا کہ نہیں پورے بدن پہ پانی بہ گیا ہے ایسا گمان اس کو ہو گیا اچھا کیا نہیں پورے بدن پہ پانی بہ گئے تو بھی جو ہے کافی ہو جائے گا اب یہ نہیں ہے کہ نہیں یہاں پہنچا ہی نہیں ہے پانی ڈالتا رہے گا پانی ڈالتا رہے گا آدمی چلا جائے گا تو یقین کرنا ایک دم واجب نہیں ہے آدمی کا اگر گمان بھی ہو گیا تو جو ہے چل جائے گا اس اس کا کا جو ہے غسل ہو جائے گا یہ گمان یہ ہونا چاہیے کہ پورے بدن پر میرے پانی بہ چکا ہے یقین ہوا تو اچھی بات ہے اور یقین نہیں ہے خالی آدمی گمان بھی ہو گیا کہ پورے بدن پہ پانی بہ گیا تو جو اس کا غسل ہو جائے گا اب یہ غسل کے فرائض ہو گئے پہلا یہ ہے کہ نیت کرنا دوسرا پورے بدن پہ پانی بہانا پورے بدن کو پانی سے عام کر دینا یعنی ایک جگہ بھی جو ہے باقی نہ رہے اب یہ غسلے کے فرائض ہوئے اب غسل کی سنتیں اب غسلے کی سنتیں کیا کیا ہے پڑھاؤ نا کہ بس کر دو پڑھائیے حضرت پڑھائیے حضرت پڑھائیے پلیز برائے کرم جی اگر آسانی ہو پڑھائے ورنہ کل مکمل نہیں نہیں مجھ کو مشکل کیونکہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ کلاس بڑی ہو جاتی ہے وہ حساب سے میں بار بار پوچھ رہا کہ کیا ہے اگر تکلیف ہو تو بند کر حضرت حضرت جی یہ پیچھے سے پورا پہلے سے تھوڑا ریویژن لیں گے تو اچھا ہے یادہ کرائیں گے تو اچھا ہے جہاں سے شروع ہوا تھا وہاں سے تھوڑے سوال جواب کراؤ سب کو کیسا دھیان رہے گا ٹھیک ہے ان شاء اللہ ابھی ابھی ابھی ہمارا ایک گروپ چلتا ہے جس کے اندر جو ہے سوالات یعنی ہماری طرف سے سوال ہوتے ہیں یعنی کہ میں جو ہے لوگوں کو سوال کرتا ہوں اور اس میں سے جو ہے سب کو جیسے جواب ڈھونڈ کر دینا رہتا ہے شاید آپ بھی ہو نا رضا بھائی اس کے اندر جی جی جی ماشاء اللہ تو ہمیں بھی ایڈ کیجیے پلیز برائے کرم جی جی انشاءاللہ وہ گروپ اس طرح سے ہے کہ ہم یہاں سے جو ہے سوال بھیجیں گے آپ کو جو ہے کتاب میں جو ڈھونڈ کا جواب دینا ہے اس کے اندر تو اس سے یہ ہوتا ہے یہ سسٹم اس لیے رکھے ہیں تاکہ اگر جواب ڈھونڈنے کے لیے جو ہے وہ بتا دیتے کہ اتنے فلا فلا پیج میں آپ تلاش کریں تو فلا پیج میں جب کوئی آدمی تلاش کرنے کے لیے جائے گا تو وہاں پہ ہم کو مسئلہ ایک ڈھونڈنا ہے مگر ایک مسئلہ ڈھونڈنے میں آدمی جو ہے چار مسئلے ڈھونڈ لیتا ہے چار مسئلے آدمی پڑھ لیتا ہے تو اس کے ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں ہاں یہ مسئلہ بھی ہے یہ مسئلہ بھی ہے تو سامنے والے کا جو ہے اس سے زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے اس وجہ سے ہم لوگ نے یہ سسٹم چالو کیے تاکہ جو ہر کسی کا اس سے فائدہ ہو تو اب دیکھیے غسل کی سنتیں ہمارا کل کا سوال یہی تھا اس کے اندر کہ غسل کی سنتیں کیا ہیں اب غسل کی سنتیں کیا کیا ہیں وہ دیکھیے جس شخص کو جنابت یعنی کہ انزال کی منی ایسے شخص کے لیے سناب کر لے ایسے شخص کے لیے سنت ہے وہ پہلے پیشاب کر لے تاکہ جو کچھ منی وغیرہ یا جو ہے مزید وغیرہ جو کچھ اعلی تناسر میں بچی ہوئی ہے وہ پوری نکل جائے تو یہ ایک پہلی سنت ہے دوسری سنت ہے قبلہ رخ ہو کر گسل لینا قبلہ رخ ہو کر قبلے کی طرف منہ کر کے جو ہے غسل لینا ہے قبلے کی طرف منہ قبلہ رخ ہو کر اور تیسرا جو ہے نیت بسم اللہ کو جو نیت کے ساتھ ملانا بسم اللہ الرحمن الرحیم نویتو فرض الغسلی بسم اللہ الرحمن الرحیم نیت کیا میں نے فرض غسل کی بسم اللہ الرحمن الرحیم نیت کیا میں نے جنابت کے غسل کی بسم اللہ الرحمن الرحیم نیت کی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نیت کی میں نے حیض کو حیض کو دور کرنے کی نیت کیا میں نے نیت کی میں نے نفاذ کو دور کرنے کی تو اس طرح ہو جائے گی نیت بسم اللہ جو ہے بسم اللہ کے ساتھ نیت کو ملانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نیت کے فرض غسل کی یہ آپ کی جو ہے سنت ادا ہو جائے گی انشاءاللہ اب استحاب النیت تھی فراغ من الغسل اب نیت کو جو ہے غسل کے فارغ ہونے تک رکھنا ہے اب غسل میں فرض غسل لے رہا ہوں سر پہ پانی ڈال رہا ہے تو نیت غسل دل میں رکھنا ہے میں فرض غسل لے رہا ہوں میں فرض غسل لے رہا ہوں بولنا نہیں ہے دل میں رکھنا ہے کہ ہاں میں فرض غسل لے رہا ہوں میں فرض غسل لے رہا ہوں میں فرض غسل لے رہا ہوں نہا رہا ہے وہ میں فرض غسل لے رہا ہوں یہ نیت دل میں رکھنا ہے غسل ختم ہونے تک واجب نے یہ سنت ہے اس طرح سے پھر پانچویں سنت ہے گندگی کو دور کرنا جیسے اس دن سوال ہوا تھا کہ لنگی پہ اگر منی یا مزی لگی ہو تو اس پر جو ہے غسل لے سکتے ہیں یا نہیں تو دیکھیے سب سے پہلے یہ سنت یہ ہے کہ جو بھی منی مسی جو بھی گندگی لگی ہوئی ہے اس کو پہلے صاف کرے غسل لینے سے پہلے اس کو اچھے طریقے سے جو ہے اس چیز کو صاف کرے یہ سنت ہے اور مسواک کرنا غسل سے پہلے کلی کرنا ناک میں پانی چڑھانا اب دیکھیے یہاں سے یہاں سے ایک چیز سمجھ میں آتی ہے حنفی مسلک میں منہ میں کلی کرنا حنفی مسلک میں کلی کرنا ناک میں پانی چڑھانا اور پورے بدن پہ پانی بہانا یہ فرض ہے ٹھیک ہے ہمارے میں فرض ہے نیت کرنا اور پورے بدن پہ پانی بہانا غسل میں تو یہاں پہ دیکھیے ایک چیز ہماری آ گئی کہ پورے بدن پہ ہم نے پانی بہا دیے یہ ایک حنفی مسلک کا ایک فرض اس میں شامل ہو گیا اور دوسرا کلی کرنا ناک میں پانی چڑھا رہا ہمیں سنت ہے ہم اگر اس کو بھی ادا کریں گے تو حنفی مسلک کے مطابق بھی جو ہمارا غسل ہو جائے گا تو اس لیے شاف حنفی دونوں کو چاہیے کہ وہ دونوں کی رعایت کرتے ہوئے جو ہے غسل وضو وغیرہ نماز پڑھے پڑھائے یہ مکمل تو اس طور پر جو ہے کرے آدمی اب غسلے سے پہلے ایک بھی سوال آتا ہے کہ وضو کرنا ہے نہیں کرنا ہے غسلے سے پہلے تو دیکھو وضو ان کامل مکمل وضو کرنا اور جو ہے وضو کب کرنا افل اور افضل یہ ہے کہ وضو جو ہے غسل کے شروع میں ہو یعنی غسل کے شروع میں جو آدمی وضو کرے اب جو ہے الوضو اب وضو کو توڑنا نہیں اب بیچ میں یہ بھی مسئلہ آیا تھا کہ وضو کا آخر تک رکھنا ہے یا نہیں تو دیکھیے یہ بھی سنت ہے کہ وضو کو جو ہے غسل کے آخر تک رکھنا ہے بچا کر وضو کو یعنی کہ یہ جو چار چیزیں جو بتائی گئی تھی کہ چار چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے وہ چاروں چیزوں میں سے ایک بھی چیز نہ ہونا یعنی غسل میں جو ہے وضو کا باقی رہنا آخر تک اب جو ہے احتیاط کرنا پانی پہنچانے میں بغل میں سورت میں یعنی کہ ناف کے اندر ناف کے اندر جو ہے پانی پہنچ نہیں پاتا ہے کبھی کبھی ہم جو اوپر اوپر سے نہا لیتے ہیں ایسے چلے جاتے ہیں سورت میں ناک میں ابت اور بغل میں یہ جو ہے پانی یہاں پہ صحیح طریقے سے کبھی پہنچتا ہے کبھی نہیں پہنچتا ہے تو یہاں پہ جو احتیاط احتیاط احتیاط سے پانی کو پہنچانا یہ سنت ہے پانی پہنچانا تو پورے اس میں واجب ہے ہی لیکن یہاں پہ سنت بتا رہے کہ یہاں پہ اور احتیاط سے پانی پہنچائے یہ سنت ہے یہ جو علاقہ ہے نا یہ جو اس سے پہلے وضو میں بھی بتایا تھا یہ سب جگہوں پر جو ہے پانی پہنچانا جو ہے ایک دم احتیاط سے پہنچانا ہے ان سب جگہوں پر تاکہ جو غسل آدمی کو اچھے طریقے سے ہو جائے پھر اسی طرح بالوں میں کھلال کرنا جب پانی ڈالیں گے داڑھی کے بال ہو یا سر کے بال ہو اس کو اچھے طریقے سے جو ہے کھلال کرنا تاکہ پانی جو ہے وہاں پہنچ جائے پانی کو اب پانی کس طرح بہانا سنت ہے غسل میں تو دیکھو الماء على رأسه ثم على شقه ہل ثم على شقه ہل پانی کو بہانا سب سے پہلے سر سے پر پانی کو بہانا سب سے پہلے دوسری سیدھے کندھے کی طرف سے بہانا اور دوسری بات سیدھے کندھے کی طرف سے بہانا تیسری بار جو ہے الٹے کندھے کی طرف سے بہانا یہ اس طرح سے جو ہے سنت ہے اب بارہویں سنت پورے بدن کو جو ہے پانی بہانا ہر پانی بہانے میں جیسے جب سر پہ جب پانی بہائیں گے تو پانی کو اس کو ملنے کا پورا اچھے طریقے سے جہاں جب پانی پہنچے اچھے سے ملنا ہے کندھے پہ ڈالیں گے پانی سیدھے جانب میں تو اس کو اچھے طریقے سے پہلے ملنا ہے پانی ڈالنے کے بعد میں الٹے جانب میں ڈالے تو اچھے طریقے سے اس کو جو ہے ملنا ہے یہ جو ہے سنت ہے ملنا ہر پانی بہانے کے بعد میں ملنا سنت ہے اور یہ جو اوپر سے جو ترتیب بتائی گئی ہے یہ مکمل اس کے بعد کرنا سنت ہے اب موالات کرنا اب جیسے کوئی شخص وضو غسل کر رہا ہے اب غسل کرنے میں جو اس نے نیت بھیونڈی میں کیا ہے اب غسل کا آدھا حصہ اور غسل لینے جو ہے وہ کلیان میں بیٹھا کلیان میں آدھا حصہ غسل کر لیا اور جو ہے پھر اس کے بعد میں جو ہے بدلا پور جانے کے میں آدھا آدھا جس میں جو اس نے کلیان میں دھویا اور آدھا جس میں جو اس نے بدلا پور میں دھویا تو یہ ایسا کرنا جو ہے سنت کے خلاف ہے غسل تو اس کا ہو جائے گا اگر اچھے سے اگر اس کا یہ غسل تو اس کا ہوتا جائے گا لیکن جو ہے سنت یہ ہے کہ ایک ہی جگہ رہ کر فوراً بات نیت کیے فوراً پانی بہا دیے پورے بدن پر غسل ہو گیا یہ اس طرح سے سنت ہے نیت یہاں کیے گا کلیان میں آدھا جسم دھوئے بدلا پور میں آدھا جسم دھوئے تو ایسا کرنا جو سنت نہیں ہے سنت کے خلاف ہے ابھی گسل کرنے میں بات کرنے کو ترک کر دینا کسی سے بات نہ کرنا گسل کرتے وقت کسی سے جو ہے مدد نہ لینا اور جو ہے یہ اس سے بدن نہ پہنچنا بغیر عزر بدن کو نہ پہنچنا پہلے اچھے طریقے سے کھلال کر لے ڈالنے کے مل لے پورا گسل کر کے ہو جائے گا نا اچھے سے پورے طریقے سے مل لے پانی پورا نکل جاتا ہے یہ ہونے کے بعد میں پھر آپ کو اگر پوچھنا ہے تو پوچھیے چلے گا بات اگر کسی کوئی جنابت والا ہے کے غسل فرض ہے تو اس کے لیے جو ہے ناخون کو نہ کاٹنا بال کو نہ کاٹنا اور کسی کو خون نہ دینا ناپاکی کی حالت میں یہ جو ہے سنت کے خلاف ہے کیونکہ اگر کوئی شخص ناپاکی کی حالت میں اگر کوئی شخص خون دے دے یا جو ہے اپنے ناخن کاٹے یا بال کاٹے تو بروز قیامت جو ہے وہ ناخن وہ بال اور وہ خون جو ہے سوال کریں گے اللہ کہ جو ہے اللہ زوجل اس نے جو ہے ناپاکی کی حالت میں ہم کو جدا کیا تھا تو یہ نہیں ہونا چاہیے اس اس لیے جو ہے جب بھی ایسے کوئی معاملہ ہو جنابت وغیرہ ہو تو اس سے پہلے جو غسل لے لے اس کے بعد یہ تمام چیزیں کرے اس کے بعد جو بھی جس میں سے جو بھی چیز الگ کرنی ہے وہ غسل لینے کے بعد ہی جو ہے الگ کرے جیسے اکثر لوگ ہمارے ادھر کبھی ایسا بھی معاملہ ہوتا ہے جیسے اکثر لوگ ناخون وغیرہ جو ناخن وغیرہ جمعہ کے دن کٹواتے ہیں تو اگر کسی کا جو ہے کوئی کسی کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے تو ویسے ہی جو پہلے ناخون کاٹتا ہے پھر جو ہے جا کے نہاتا ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے پہلے غسل لے لے اگر ناپاکی کی حالت میں ہے تو اس کے بعد ناخون کاٹے ورنہ پہلے ناخون کاٹے بعد میں چلے کاٹے چلے گا اگر کسی نے جو ہے وضو میں کلی اور ناک میں پانی چڑھانے کو چھوڑ دیا ہے وضو میں جو اس نے کلی اور ناک میں پانی نہیں چڑھایا بلکہ اس نے فرض کو ادا کیا نیت کیا چہرہ دھویا ہاتھوں کو دھویا سر کو مسا کیا پائی کو دھویا چلا گیا تو ایسے شخص کے لیے سنت ہے کہ وہ جو ہے کلی بھی کرے اور ناک میں پانی بھی چڑھائے اور تنہائی میں جب نہائیں گے اکیلے میں جب بھی جو ہے سطر عورت کرنا ہے یعنی کہ ناف اور گھٹنے کے درمیان میں مکمل حصہ سے جو سطر عورت ہے چھپانے کی جگہ اس کو چھپا کر ہی نہانا ہے یہ اس طرح سے ورنہ جو ہے یہ چیز صحیح نہیں ہوگی کیوں اب یہ ایسا کیوں کہا گیا ہے تو کہا گیا اللہ تعالی حق من کہ اللہ ازوجل حیا کا زیادہ حقدار ہے ہمیں بھلے ہی ہم اکیلے میں غسل لے رہے ہم کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے مگر اللہ تو ہم کو دیکھ رہے تو ایسی صورت میں جو ہے اللہ عزوجل جو ہے حیا کا سب سے زیادہ حقدار ہے تو ہم کو ہم اگر تنہائی میں نہائے تو بھی جو ہم کو سطر عورت لے کر ہی نہانا ہے یہ سنت ہے اس کے بعد میں ذکر کرنا ہے دعا کرنا ہے یعنی جو وضو میں جو ذکر بتایا گیا جیسے جو جیسے ہو گیا تو اللہ من المتطہرین آسمان کی طرف ہاتھوں کو اٹھا کر نگاہوں کا آسمان کی طرف اٹھا کر دعا کرنا ہے پھر اس کے بعد میں جو اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اس کے بعد میں انہا انزلنا پڑھنا ہے انہا انزلنا فی لیلت القدر مکمل سورے پڑھنا ہے اس کے بعد جو ہے وہ ہو جائے یہ گسل کے بعد کرنا ہے پھر اس کے بعد میں التسلیس لکولی من التسمیتی والتحلیلی والدلکی والغسلی والذکری والدعائی یعنی ہر چیز کو تین تین مرتبہ کرنا جیسے پانی کو ہر جگہ تین تین مرتبہ بہانا پھر اس کے بعد میں ہر جگہ کو تین تین بار ملنا پھر بسم اللہ کو بھی جو ہے تین بار پڑھنا پھر اسی طرح جو ہے ذکر اور دعا جو ہے اس کے بعد کی اس کو بھی جو ہے تین بار تین تین مرتبہ پڑھنا ہے عورت جو ہے اب یہ جو سنت عورت کے لیے ہے عورت نہانے کے بعد میں جو اپنے فرض میں ٹیپ لگائے گی یعنی کہ عطر لگائے گی کاپوس تاکہ جو ہے جو خون کی جو بدبو ہے وہاں سے چلی جائے تو یہ عورت کے لیے سنت ہے جب وہ غسل لے یا نفاس کا تو بعد میں جو اس کے لیے سنت ہے کہ جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ خون اپنا کاپوس کا جو ہے عطر لے کر جو وہ لگا دے وہاں پر تاکہ جو ہے اس کا وہ ختم ہو جائے اس کے اس کے لگانے کی وجہ کیا ہے تاکہ جو ہے اس کا خون کا اثر ختم ہو جائے جی اور کوئی سوال کسی کا السلام علیکم وعلیکم السلام حضرت جو بالوں پہ رنگ کرتے بالوں پہ جو رنگ کرتے گارنیئر وغیرہ بہت سارے ابھی کریم نکلے بال اسٹریٹ کرنے کے لیے تو اس کی وجہ سے اور بڈھے لوگ جو یہ کالا کرتے سفید بال کو بوڑھے لوگ اس سے گسلا ہوگا بالوں کو پانی نہیں پوچھتا اس میں پوٹنگ ہوتی ہے اس سے جو نہیں ہوتا ہے جی اور ناخن کے اندر مل جمع رہتا ہے تو وہ مل جی۔ اگر نہ نکالے تو گھسلا ہوگا تو ابھی بتائے دیکھو نا ابھی ابھی بتائے کہ ناخن کے نیچے جو مل ہوگا اس کو بھی جو ہٹانا ہے اس کو بھی صاف کرنا جی اچھا،, اچھا صاف کرنا ہے تاکہ مکمل طور پہ ہر جگہ پانی پہنچ جائے جی، جی، جزاف علما جو ہے علما فرماتے کہ باتھ روم میں جو ہے ذکر و اسکار نہیں کرنا چاہیے تو اس کے متعلق کیسا ہے کیونکہ ان لوگوں سے ہم نے سنا ہے کہ باتھ روم میں ذکر و اسکار نہیں کرنا چاہیے تو جو غسل کے بعد جو ذکر اذکار کرنا ہوتا آدمی جو ہے حمام میں کھڑے ہو کر تو نہیں پڑے گا شہد اللہ الہ الا اللہ مطلب وہ تو جی۔ باہر آئے گا روم میں جب آ کر بیٹھے گا جب بھی وہ ذکر وغیرہ کرے گا تو وہ اچھا۔ وہاں کرے گا اور جو اس کو جی۔ نیت وغیرہ جو کرنی ہے وہ تو بات میں وہ دل میں نیت کرے گا وہ جو بھی ہے جی جی حضرت جیسا آپ نے فرمایا کہ ابلا رخ ہو کے جو ہے غسل کرنا ہے تو جی۔ اگر برہنا کر رہے تو اس وقت قبلہ رخ ہونا کیسا اگر دیواریں جو ہے اٹھی ہوئی ہے اگر حمام کے اندر پیک حمام ہے تو کوئی مشکل نہیں چل جائے گا حضرت ایک سوال تھا ہاں، مسائل اس میں الگ ہے شافی مسائل میں جو اس میں الگ مسئلہ ہے شافی مسائل میں اگر یہ دیوار اٹھی ہوئی ہے اچھی لمبی دیوار ہے ایسی صورت میں جو ہے ہم جو یہ قبلے کی طرف جو ہو کر اوپن ہو کر کر سکتے ہیں یا اس طرف منہ کر سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں پیٹ بھی ہوگی تو مسئلہ نہیں یعنی چہرہ یا پیٹ بھی ہوئی تو کوئی مسئلہ نہیں جی نہیں نہیں نہیں جی مگر جو دیوار اچھا، اٹھی ہوئی ہونی چاہیے دیوار یعنی جیسے ابھی میں پیک باتھ روم ہوتی ہے تو ہاں، جی،, جی جی تو یہ پیک باتھ روم جو ہوتا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے جی لیکن یہ جی۔ سنت یہی بتایا گیا کہ عورت کیا جائے کیونکہ حیا کا سب سے زیادہ حقدار جو اللہ ہے جی جی اس لیے جو سترہ عورت کو چھپا کر اچھے سے جو ہے غسل کرے جی انشاءاللہ کوشش کریں گے کیونکہ اب تک تو عادت نہیں ہے نا تو اس حساب سے ان شاء اللہ ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ جہاں پہ بھی مطلب جیسے لنگی وغیرہ پر یا جو ہے مطلب جو نائٹ پینٹ وغیرہ جو ہوتی ہے اس پر اگر کوئی نجاست وغیرہ لگ جائے تو اس میں بس شروع میں اس کو صاف کر دے اس کے اندر اس کو اسی طرح نہانا چالو کر دے کوئی مشکل نہیں ہوگا وہ شروع میں ایک دو دن جو ہو سکتا ہے تکلیف ہو جائے بعد میں خود بخود عادت ہو جائے گی جی یہ ناف ناف کے اندر انگلی ڈال کے خلال کرنے سے اور شرم گاہ کو ہاتھ لگا کے ادھر غسل کا پانی وغیرہ دینے سے وضو چلا جائے گا وضو کتنی چیزوں سے ٹوٹتا ہے چار چیزوں سے تو ان چار چیزوں کے علاوہ اگر کچھ ہوتا ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا ورنہ وضو ٹوٹ جائے گا حضرت جی جو ناف کے نیچے کے زیر ناف بال اور بغل کے جو بال ہے وہ چالیس دن سے زیادہ رکھنے سے نماز وغیرہ کا کیا مسئلہ ہے کیا حکم ہے نماز ہو جائے گی ایسا رکھنا صحیح نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس طرح آیا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے جو ہے اس طرح سے صاف کیا کرتے تھے اور حکم بھی یہ ہے کہ ہر ہفتے ہر ہفتے اس طرح سے جو ہے صاف کرے یہ سنت ہے ہر ہفتے کرنا جی نماز ہو جائے گی حضرت دن کے بعد بھی اگر رکھے نماز ہو جائے گی لیکن وہ ٹھیک نہیں ہے جی، حضرت میرا ایک جی۔ ہمارا دوست ہے مطلب ایک شخص ہے اس کا ایک گئے دفعہ مسئلہ تھا کہ مطلب جنابت کے تعلق سے جیسے آپ نے کہا پیشاب کرنے کے بعد بھی سب نکل جاتا ہے لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد میں بھی نا اس کا مطلب دو تین گھنٹے تک تھوڑا ہوتے رہتا ہے مطلب تو پھر اس کے لیے غسل کا کیسا یہ کیا جائے آپ سمجھ گئے میں بول رہا ہوں کیا پیشاب کرنے کے بعد کیا جنابت کی یہ کرنے کے بعد آپ جیسا آپ بھی نا جنابت جی، کی جی لینے کے لیے پیشاب کرنا چاہیے تو اس سے جو اندر سے جو بھی تھا وہ نکل جاتا ہے صاف ہو جاتا ہے جی, جی۔ لیکن اس کا مسئلہ کیا ہے کہ وہ پیشاب کر لیتا ہے لیکن پھر بھی اس کا مطلب وہ پتلا مطلب وہ چکنا جیسا جو رہتا ہے وہ ہاں منی جی، نہیں نہیں منی جی۔ تو وائٹ ہوتی ہے نا تو یہ دوسرا جو چکنا رہتا ہے وائٹ کلر پانی کی ایسا پانی کی ایسا وہ نکلتے رہتا ہے اس کا دو تین گھنٹے تک تو اس کا کیا کیا ہے وہ غسل لے سکتا ہے یا کیا کر سکتا ہے نہیں غسل تو لے لے گا مگر وہ جو ہے جب کپڑا پہنے گا تو پھر جو ہے اس کے وہ کپڑے وغیرہ پر لگ جائے گی اس کے وہ تمام چیزیں اس کو چاہیے کیا جی، نہیں یہ نہیں ڈائمون حدث میں شمار نہیں ہوگا کیا اس کو چاہیے کیا نہیں وہ اس چیز کا وہ علاج کرائے اس کا علاج ہو جاتا ہے آسانی سے مزید کا جو یہ ہے نا کوئی شخص ایسا ہوتا ہے آدمی سوتا ہے کبھی مزید آدمی کی نکل جاتی ہے کچھ بھی نہیں کہ مزید نکلنا یہ کامن ہے آج کے دور میں اگر آپ دیکھو گے تو اچھا اکثر لوگوں کی شکایت یہی ہے کہ جو مزید نکلتی ہے اور کچھ لوگ اس طرح بھی ہوتے ہیں مزید نکلنے کی وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھتے مجھے وہ یہ سمجھتے کہ ہم پر غسل فرض ہو گیا ہے مزید نکلنے سے غسل فرض نہیں ہوتا ہے مزی نکل جائے تو جس جگہ مزی لگی ہے اس کو اچھے طریقے سے دھو دے وہ آپ جو نماز پڑھ سکتے ہو غسل لینے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کا جو مسئلہ وہ جو بتا رہے تھے وہ غسل تو ان کا ہو جائے گا مگر یہ ہے کہ جو مزی وغیرہ پہ وہ دھیان دے تاکہ وہ غسل لینے کے بعد جب کپڑا پہنے تو وہ کپڑے پہ لگ جائے گا وہ ان کا تو آسانی سے دوائی وغیرہ ملتی ہے ان کو کہیے کہ دوائی کا استعمال کرے حکیمی دوائی وغیرہ تو زیادہ بہتر رہے گا اچھا اور ایک اور ایک سوال یہ ہے کہ جیسا غسل لینے کے پہلے لے وے اور بعد میں غسل لیوے تو یہ صحیح ہے نا حضرت میں نے ایک دن کو ہی بتایا بتایا تھا تھا میں نے خود پہلے نہا لو پوری طرح سے ہم لوگ جو ہے نا اسی مسئلے میں حیران ہے کہ مسئلہ آیا کہاں سے پہلے نہا لو پھر غسل کرو الگ سے یہ کہاں سے مسئلہ ہے ہم لوگ نہیں آتا ہے آپ کو کوئی مل جائے تو انشاءاللہ وہ بخشا نہیں جائے گا بہت مان ماریں گے انشاءاللہ جی۔ کا ہاتھ میں آیا جی جی جی جی کچھ بھی مسئلہ بتاتے ہیں کہ جی پہلے گو نہا لو اس کے بعد نیت کر کے غسل لو یعنی کہ کیا ہے یہ کھیل ہے کیا یعنی پانی کو زبردستی بیکار کیوں کر رہے اسراف کیوں کر رہے ہو آپ نے ایک بار غسلے کی نیت کر لیے اب جس جگہ تم پانی بہاؤ گے وہ جو صاف ہوتا جائے گا اچھا، صابن لگا کے غسل ہو سکتے ہو صابن صابن جی جی جی دیکھیے میں بتا رہا ہوں آپ کو ایک بار آپ نے نیت کر لیے نیت کیا میں نے فرض گسلی کی اب آپ نے یہاں پانی ڈال دیا یہ حصہ آپ کا پاک ہو گیا یہاں پانی ڈالے یہ حصہ پاک ہو گیا اب چاہے آپ صابن لگائے نہ لگا وہ آپ کے اوپر ہے سمجھ میں آئی بات ہمارے کوکن میں جو ہے نا حضرت ضرورت نہیں ہے صحیح بات ہے صحیح بات ہے یہی مسئلہ پورے کوکن میں چل رہا ہے حضرت نہیں ہمارے ادھر بھی وہی ہے ممبئی علاقے میں بھی جو یہی سب چل رہا ہے اگر کوئی مل جائے تو لے کر آئیے ان شاء اللہ کریں گے جب سے الحمد جب سے کہ اسلام کو جوائن کیا ہوں نا تب سے الحمد للہ بہت سی چیز میرے کو سمجھ میں آ رہی کہ اسلام میں بہت سی چیز ایسی داخل کر دیے کہ دین کو ان لوگ اتنا مطلب اسٹرانگ اسٹرکٹ کر دیا ہے کہ آدمی فالو کرنے سے ڈرتا ہوں صحیح بات ہے حضرت اصل میں لوگوں میں کنسپشن ایسا ہے نا کہ وہ لوگ سوچتے کہ غسل کرنا مطلب الگ سے ایک پانی لے کے اس پہ کچھ پڑ کے دم کر کے پھر اس سے غسل کرنا یہ عام طور پہ ہم نے بھی کافی لوگوں کو مسئلہ بتاتے ہو کہ یہی سب ہم تو غسل اس طریقے سے ہی کرتے تھے یہی گھر میں عورتیں یہ گھر میں عورتیں بھی کرتی ہے نفاس کے وقت میں اس طرح میں سنا ہوں جی۔ کہ جو ہے جب نفاس کا جب غسل لیتی ہے عورت تو وہاں پہ سامنے لکڑی رکھتے ہیں تو کیا کیا رکھتے ہیں تو بولے یہ لکڑی بنے تو اس کو گواہ بنائی کہ میں غسل لے رہی ہوں میں خبر سے میں سنا ہوں حقیقت مجھ کو نہیں پتا ہے تو یہ سب کیا ہے مطلب یہ ضروری تھوڑی یہ سب لکڑی کو گواہ بنانا تو یہ کرنا تو وہ کرنا آپ نے نیت کیا عورت نے نیت کر لی کیا میں میں نفاس کا غسل لے رہی ہوں بات ختم اب کسی کو غسل بنانے کے یہ وکیل بنانے کی اور جو گواہ بنانے کی ضرورت کیا ہے اب جو بھی لیتے ہیں اب لوگ کرتے ابھی تو ماشاء اللہ پھر بھی پہلے سے بہت کم ہے مگر پھر بھی لوگ کرتے ہیں یہ تمام چیزیں جیسا آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے تھوڑا زور سے بولیے جی جی تو وہ بھی اصل میں شاید مزید میں ہی شمار ہوتا ہے غالباً اس کا کچھ انگلش میں بھی اس کو کچھ کہتے ہیں جی جی جی جی کہتے ہیں اس کو نہیں غسل واجب نہیں ہوگا اس سے لیکن جب بھی وہ یہ اگر کوئی ایسی عورت ہے جس کو اس طرح سے لکویریا کے اگر کسی کو پرابلم ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اچھے طریقے سے جب بھی نماز پڑھنے جائے تو جیسے مطلب کپڑے وغیرہ پہ وہ چیز لگ سکتی ہے تو وہ اس جگہ کو صاف کر لے اس کے بعد ہی نماز پڑھے تاکہ نماز اچھے طریقے سے ہو جائے جی حضور یہ بال کو بال کو جیل جیل وغیرہ لگاتے ہیں جل اس کے اوپر وضو کرے گا تو وضو ہو جائے گا جب آپ نے جیل لگایا لگاتے جب آپ نے جیل لگائے ہو تو پانی کیسے پہنچے گا وہ تو یعنی کہ وہ جامد تیل ہے وہ تو ایک حساب سے چکنا چکنا رہتا ہے جی تو اس کو پانی لگ کے پھسل جائے گا اس کو باقی نہیں رہے گا پانی مسا نہیں ہو پائے گا تو صبح تک تو تیل نکل جاتا ہے نا وہ گھس گھس کے تکیے پر حضرت حضرت وضو ہو جائے گا آپ نے جو جبھی بتایا تھے نا تھوڑی دیر پہلے لیڈیز کا مسئلہ کہ بچے پیدا ہونے کے بعد کا جو غسل دوسرے دن غسل لینا چاہیے یا آپریشن ہونے کے بعد میں تو وہ مسئلہ ذرا واپس ریپیٹ کرو گے میرے گھر پہ سن رہے دیکھیے ولادت جو ہوتی ہے اگر کسی کا نفاس ختم ہو گیا ابھی جیسے بچہ پیدا ہوا تھوڑا سا خون نکلا نفاس کا اب بند ہو گیا اب فوراً جو غسل لینا اگر وہ غسل لینے کے یہ فوراً غسل لینا اس کے پر واجب ہے اب وہ چالیس دن تک نہیں رکے گی پچیس دن تک نہیں رکے گی وہ جو ہے اس کا خون بند ہو گیا ہے اب وہ نہا کر نماز پڑھنا اس کے پر واجب ہے اب رہی بات جو ولادت کی جو بات کی ہے ولادت کا کیا پوچھا آپ نے سیزر سیزر جی اگر سیزر ہوتا ہے تو اس میں خون آتا ہے نا نفاس کا سیزن میں کیا نہیں آتا ہے ہاں آتا آتا ہے ہے ہے صحیح بات تو جب اس میں نفاس کا خون جب تک رہے گا جب تک وہ غسل نہیں کرے گی جیسے خون بند ہو جائے گا وہ غسل کرے گی یہ مسئلہ ہو گیا نفاس کا اور حیض وغیرہ کا حضرت حضرت بہت ساری جگہوں پہ نا نفاس کے جو گھونسلے ہوتا ہے نا وہ خود عورت نہیں لیتی بلکہ دوسرے عورتیں دیتے ان کو وہ جہالت کا مسئلہ سالو کرو ذرا سب کو بتاؤ میں اسی مثال اس کی دیا نا لکڑی کی جب وہ لکڑی کو جب گواہ بنا سکتے تو عورتوں کو بھی نہیں بنا سکتے <laughs> جی جی تو ایسا نہیں کرنا ہے غسل جو ہے یہ اکیلے لینے والی چیز ہے سب کو اندر گھسا کر کوئی پانی ڈالے کوئی صابن لگائے گا یہ وہ چیز نہیں میت نہیں ہے جو اس کو سب لوگ دینے آ رہے <laughs> تو جی جیسے وضو پہ اور ایک فریش وضو کرنا یہ ہم نے سنا ہے کہ سنت ہے تو کیا اس طریقے سے اگر غسل فرض نہیں ہے پھر بھی اگر غسل لینا جیسے عادت ہوتی ہے روزانہ ہم نہاتے تو اس میں اگر غسل کی نیت کر لی جائے تو یہ کرنا کیسا جیسا آپ نے بتایا کہ یہ منع ہے اب عادت ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا اگر آدمی اس نیت سے نہائے کیا فریش ہونے کی نیت سے گرمی ہو رہی اس وجہ سے یا میں آدمی کو فریش کرنے کی نیت سے آدمی نہا سکتا ہے بلا حاجت صبح میں نہا چکا ہے حاجت نہیں زبردستی جا کے نہا رہا ہے پانی اسراف کر رہا ہے تو اسراف حرام ہے نا نہیں صف نے جیسا ڈیلی ہم مارننگ میں نہاتے تو اس میں اگر ایک عادت بنا لے جیسے غسل کی ہمیشہ تو اس میں اگر جی، یہ نیت ہی کر لے تو ہاں۔ کیا یہ نیت کرنا درست نہیں ہوگا کون سی نیت جیسے ڈیلی ہم نہاتے غسل کی اب غسل فرض تو نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک عادت اگر غسل اس طریقے سے عادت کر لے کوئی مشکل نہیں اس میں یعنی کہ فریش ہونے کے حساب سے جی، آدمی نہ جی، نہ لے لے تو کوئی مشکل نہیں ہوگا غسل سکتے اس اس میں میں میں آپ جی۔ اگر نیت ملاتے ہو کہ لیے رہا مسجد میں جاؤں گا میں اس لیے نہ رہا تاکہ میں اچھی جگہوں پر جاؤں گا میں اس لیے نہا رہا ہوں میں اچھی کتابوں کو پڑھوں گا اس نیت سے نہ ہوں گے تو آپ کا ثواب بھی ملے گا غسل لینے کا یہی آیا کہ مومن کی نیت جو اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے تو آپ اگر نیت کرو گے تو نیت میں آپ کو آپ ایسے ہی نہاؤ گے فریش ہونے ہاں. کے لیے تو آپ کو صرف آپ فریش ہو جاؤ گے ہاں. آپ اگر اچھی نیت سے نہاؤ گے کیا میں اس لیے نہا رہا ہوں تاکہ میں ابھی دو گھنٹے کے اندر مسجد میں جانے والا ہوں پھر جو ہے میں اس لیے نہا رہا تھا کہ جو میں کتاب پڑھوں گا قرآن پڑھوں گا آپ اس کا بھی کام ملتا رہے گا ان شاء اللہ جی جی ہاں اگر اگر وضو توڑنے والی کوئی چیز نہیں ہوئی ہے تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے لیکن اگر فرض ہونا چاہیے سنت غسل کرے گی تو نہیں ہوگی نماز ابھی پیچھے بتائے نا کہ غسل کرنے سے وضو بھی ہو جاتا ہے ایک دم پہلے جو مسئلہ بتائے فرائض میں وضو کے فرائض میں مسئلہ بتائے تھے کہ غسل ہو جائے گا تو وضو بھی ہو جائے گی تو اسی صورت میں کوئی غسل کرتے وقت بھی کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے جو ہے وضو توڑنے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے اگر ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی ہے تو وہ جو ہے نماز پڑھ سکتا ہے اچھا حضرت حضرت جی۔ رمضان المبارک میں وضو ہو جائے گی حضرت لیڈیز کی بھی وضو ہو جائے گی غسل کے ساتھ میں جی جی سب کی حضرت دیکھیے یہ لیڈیز اور جینٹس میں نماز پڑھنے کا طریقہ وغیرہ کوئی الگ نہیں سب سیم ہے صرف یہ ہے ان میں جو یہ لیڈیز پہ جو ہے عورت مکمل کرنا ہے جینٹس کو سطر عورت جو ہے صرف ناپ اور گھٹنے کے درمیان میں کرنا ہے اور لیڈیز کو جو ہے سوائے ہتیلی اور جو ہے چہرہ اس کو چھوڑ کے مکمل طور پر جو ہے ان کو وہ کرنا ہے سطر عورت کرنا باقی جس طرح جس طرح مرد ہاتھ باندھتے ہیں اسی طرح لیڈیز کو ہاتھ باندھنا ہے جس طرح جو یہ مرد نماز پڑھتے ہیں اسی طرح سیم نماز جو ہے لیڈیز کو پڑھنا ہے کوئی نماز الگ نہیں ہے اپنے ادھر کی کچھ عورتیں اس طرح نماز باندھتی ہے اوپر ایسا نہیں ہے جی جی سیم سیم جی اس میں ایسا کیا ہمیں سیم کرے گی سنت یہ ہے کہ وہ تھوڑا اپنے ہاتھوں کو جو ہے تھوڑا سمیٹ لے گی اس کے اندر اور جو ہے مردوں کے لیے سنت یہ کہ وہ ہاتھ کو پھیلا کر جو ہے وہ وہ کرے نماز پڑھے لیکن عورتوں کے لیے جو ہے کوئی وہ نہیں ہے پوری نماز سیم پڑے گی اپنے گی کچھ عورتیں جو ہے اس طرح سے پیر رکھتی ہے دیکھا جائے تو الٹے کی طرف نہیں اس طرح سے ہو کر بیٹھ جائے جبکہ بیٹھنا سنت یہ ہے کہ پیروں کے نیچے پیر ڈال کر جو ہے اس طرح سے بیٹھنا ہے لیکن اپنی طرح کی عورتیں الٹا بیٹھتی ہے اس طرح پیر کر کے تو یہ جو ہے نماز نہیں ہوگی اس سے ٹھیک ہے سیم سیم پورا سیم ہوگی جی جی حضور یہ جو عورتوں کو سیزرین ہوتا ہے ابھی بچے کے کے لیے ادھر بینڈیج وغیرہ کرتے ہیں پھر اس اس بعد میں کو غسل لینے کا ہے تو اس کا غسل کیسا غسل لینا پڑے گا اس کو اگر کہ ایسی صورت میں جو ہے ہاں، پانی پہنچانا منع ہوتا ہے غالباً آپریشن کی صورت میں جی۔ تو جی۔ ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ وہ وہ کرے تیموم کرے اس کی جگہ پر یعنی جہاں تک وہ پانی نہیں پہنچا سکتی ہے اس کے بدلے میں وہ تیموم کرے ان شاء اللہ اچھا۔ کا باپ جو ان شاء اللہ پرسو آئے گا ان شاء اللہ یا کل ہی شروع ہو جائے گا ہاں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ جی حضرت جی رمضان المبارک میں جو دس دن احتکاف کرتے آخری عشرے میں تو روزانہ سنت غسل کرنا کیسا ہے شاپ مسلک کے مطابق کر سکتے ہیں جی جزاک اللہ اور حضرت وہ رمضان المبارک میں سورہ سواد اس میں جو سجدہ آتا ہے تو نماز میں شافع کو شافع حضرت نہیں کرتے وہ سجدہ اس کا کچھ ریفرنس ہے کیا نماز میں کرنے سے جو نماز باطل ہو جاتی ہے ریفرنس کس کو چاہیے جی یہاں پر ہے بہت سارے جو ہر ہاں جی۔ رمضان میں مسئلے کرتے سنیے نا حضرت ہر جی، جی۔ سال رمضان المبارک میں مسئلے کرتے اور اپنے شافع جو علماء کرام ہے اللہ بہت محنت کرے آپ مگر اس اس کا ریفرنس ابھی تک نہیں دے پا رہے کون یعنی ہوگا مگر ابھی تک ہمارے تک نہیں پہنچا کیونکہ وہ چیز ہم ان کو دکھائیں گے تو وہ سوال نہیں کرے گے ابھی ریفرنس میرے پاس ابھی جو کتاب ہے عربی میں کتاب ہے پوری سمجھ رہے یہ پوری عربی جی۔ کتاب ہے اب ایسی صورت میں اگر سامنے لوگ عربی سمجھتے تو ہم اس کو دیتے عبارت پڑھو بھائی حضرت عربی جی۔ میں اور اس کا نیچے ترجمہ کر کے تھوڑا مفہوم بتا کے گروپ میں سینڈ کرو نا سوال و جواب والے میں کروں گا ان شاء اللہ بعد میں کر دوں جزاک اللہ فی دار اللہ تعالی آپ کی مہینوں کو قبول فرمائے آمین آمین ٹھیک ہے ان شاء اللہ فون شاید کٹ جائے گا جزاک اللہ دعا کرا دیجیے حضرت جی جی اللهم صل على مولانا محمد المعاد الجود والكرم عليه وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اے مولا عزوجل ہم نے جو کچھ پڑھا پڑھایا میں مولا اس کے پڑھنے میں جو کچھ غلطی ہے خطا مولا اسے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما مولا تو اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما مولا اس کے صدقے میں میں مولا